حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک شیرخار بچہ لے کر حاضر ہوئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو چوبیس